ان الذين كفروا سواء عليهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون بے شک کافروں کو اے نبی آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے نصیب لوگوں کا تذکرہ یعنی جو لوگ حق کو پوشیدہ کرنے یا چھپا لینے کے عادی ہیں اور ان کی قسمت میں یہی ہے نہ تو انہیں آپ کا ڈرانا سود مند ہے اور نہ ہی نہ ڈرانا یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہ کریں گے جو آپ پر نازل ہوئی جیسے اور جگہ فرمایا ان الدین حقت علیہم ربی کلا یؤمنون یعنی اے نبی جن لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے اگرچہ تمام آیات دیکھ لیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں اور ایسے ہی سرکش اہل کتاب کی نسبت فرمایا ولین لعینتی تلدین اوت الکتب ابی کلِ تم قبل تک یعنی اے نبی اہل کتاب کے پاس گرچہ آپ تمام دلائل لے آئیں تاہم وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے یعنی ان بد نصیبوں کو سعادت حاصل ہی نہیں ہونے کی ان گمراہوں کو ہدایت کہاں تو اے نبی ان پر افسوس نہ کیجیے آپ کا کام صرف رسالت کا حق ادا کر دینا اور پہنچا دینا ہے ماننے والے نصیب دار ہیں وہ مالا مال ہو جائیں گے اور اگر کوئی نہ مانے تو نہ صحیح آپ کا فرض ادا ہو گیا ہم خود ان سے حساب لے لیں گے آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی ہی حرص یعنی شدید لالچ تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور ہدایت کو قبول کر لیں لیکن پروردگار نے فرما دیا کہ یہ سعادت ہر ایک کے حصے کی نہیں یہ نعمت بڑھ چکی ہے جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کی مانے گا اور جو بدقسمت ہیں وہ ہرگز ہرگز آپ کی اطاعت کی طرف نہ جھکیں گے بس مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں کو مانتے ہیں انہیں ڈراوے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ وہ تو خود اپنی کتاب کو بھی حقیقتاً نہیں مانتے کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں جس کو اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے ماننے کا عہد موجود ہے تو جب وہ اس کتاب کو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو نہیں مانتے جس کے ماننے کے اقراری ہیں تو بھلا وہ اے نبی آپ کی باتوں کو کیا مانیں گے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آیت جنگ احزاب کے ان سرداروں کے بارے میں اتری ہے جن کی نسبت فرمانے باری تعالی ہے علم المطردین لیکن جو معنی ہم نے پہلے بیان کیے ہیں وہ زیادہ ظاہر ہیں اور دوسری آیات کے مطابق ہیں واللہ اعلم اس حدیث پر جو ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابھی بیان ہوئی ہے دوبارہ نظر ڈالیے لا یؤمنون پہلے جملے کی تاکید ہے ان کا کفر نہ ٹوٹے گا یہ بھی ممکن ہے کہ لا یؤمنون خبر ہو اس لیے کہ تقدیر کلام ان الدین کا فرو یؤمنون ہے اور سواء علیہم جملہ معترضہ ہو جائے گا واللہ عالم